اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے اور وہ بڑے اقتدار والا بڑی حکمت والا ہے